و باطل کی حد بندی پھر اللہ تعالیٰ نے حمایت حق کی جنگ کی مسلحت اور ضرورت ظاہر کرنے اور فرمانے ہی پر نہیں کی بلکہ یہ تصریح بھی فرما دی سورہ نساء جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اور جو کافر و نافرمان ہیں وہ ظلم اور سرکشی کی خاطر لڑتے ہیں بس شیطان کے دوستوں سے لڑو کہ شیطان کی جنگ کا پہلو کمزور ہے یہ ایک قول فیصل ہے جس میں حق اور باطل کے درمیان پوری حد بندی کر دی گئی ہے جو لوگ ظلم و سرکشی کی راہ سے جنگ کریں وہ شیطان کے دوست ہیں اور جو ظلم نہیں بلکہ ظلم کو مٹانے کے لیے جنگ کریں وہ راہ خدا کے مجاہد ہیں ہر وہ جنگ جس کا مقصد حق و انصاف کے خلاف بندگان خدا کو تکلیف دینا ہو جس کا مقصد حقداروں کو بے حق کرنا اور انہیں ان کی جائز ملکیتوں سے بے دخل کرنا ہو جس کا مقصد اللہ کا نام لینے والے لوگوں کو بے قصور ستانا ہو وہ سبیلے تاغوت کی جنگ ہے اسے خدا سے کچھ واسطہ نہیں ایسی جنگ کرنا اہل ایمان کا کام نہیں ہے البتہ جو لوگ ایسے ظالموں کے مقابلے میں مظلوموں کی حمایت اور مدافعت کرتے ہیں جو دنیا سے ظلم و تغیان کو مٹا کر عدل و انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں جو سرکشوں اور فسادیوں کی جڑ کاٹ کر بندگان خدا کو امن و اطمینان سے زندگی بسر کرنے اور انسانیت کے اعلیٰ نصب العین کی طرف ترقی کرنے کا موقع دیتے ہیں ان کی جنگ راہ خدا کی جنگ ہے وہ مظلوموں کی کیا مدد کرتے ہیں گویا خود خدا کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کی نصرت کا وعدہ انہی کے لیے ہے